سورج کو ناؤ پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے